پاکستان کے وارث بن کر ہمیں یہاں سے دھکے دینے والوں چلو تھانہ بھون کی خانقاہ میں میں تمہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے قدموں میں لے جاتا ہوں جو ایک ایک شخص کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ ملک ہونا چاہیے ہاں میں تمہیں کراچی لے چلتا ہوں جہاں تحریک آزادی کا پہلا جھنڈا سن انیس سو سینتالیس ستائیس رمضان المبارک چودہ اگست کے دن جس شخص نے اونچا کیا تھا وہ ہمارے ہمارے بزرگ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی تھے آؤ میں تمہیں ڈھاکہ لے چلتا ہوں وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا وہ ڈھاکہ جو ہماری اور ان کی کب ان کی لاشوں سے اٹ گیا وہ ڈھاکہ جہاں ہندو سامراج نے مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ ظالم دور سے بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے یہ غیر شدت پسند ہے اب تم لڑو پھر ہم لڑتے ہیں یہ مداری کی طرح ہمیں نہ چاہتے ہیں اور تم کون ہو ہمارے اندر فرق کرنے والے علماء ہو یا غیر علماء سب مسلمان ایک ہے کوئی مسلمان گلی میں بھٹک رہا ہے یا مسجد میں سجدہ کر رہا ہے رب مقام اونچا اللہ جانتا ہے مسجد والے گلی والے کو سینے لگا کے مسجد میں لے جاتے ہیں چلو ڈھاکہ چلو وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا وہ ڈھاکہ جو ہمارا کٹا ہوا حصہ ہے وہاں اس دن آزادی کا پرچم جو شخص پوچھا کر رہا تھا وہ سنن جیسی حدیث کی مشہور کتاب لکھنے والا مولانا ظفر احمد خان بھی تھا